آپ یہ ہے مفتی صاحب کہ ابھی یہ جنگ شروع ہوئی ہے افغانستان میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی دکان میں کچھ کنسٹرکشن کرانا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں ہم نے استخارہ کیا اور استخارے میں ہاں نکل آئی تھی اب حالات چونکہ اچانک تبدیل ہو گئے اور جنگ وغیرہ شروع ہو گئی اور حالات بہت خراب ہیں آج اچھا کل کاروباری حالات جو ہیں تو اب ہم کیا دوبارہ اس سلسلے میں استخارہ کرا سکتے ہیں یا نہیں یہ شرح ہم پہلے استخارہ کے استخار کرنے کے پابند ہوں گے حسان بھائی معذرت پہلے ہم آپ کو حسن پڑھتے تھے آج حسین پڑھ دیا آج دوبارہ غلطی ہو گئی جلدی میں حسان ہی بنتا ہے حسین نہیں بنتا معذرت تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کرنے کے بعد استخارہ کرنے کے بعد مستحب ہوتا ہے عمل کرنا کو فرض تو نہیں ہو جاتا کہ آدمی اس پر پابند ہو جاتا ہے آپ دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں اگر پہلے پہ بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ مہربانی فرمائے گا کرم نوازی فرمائے گا یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ یعنی اگر استخارہ آپ کے ہاتھ میں نکلا ہے تو اب حالات دنیاوی طور پہ چاہے کچھ بھی ہوں آخر جو اگر آپ کا استخارا صحیح ہے تو انشاءاللہ شاء آخر آپ کو فائدہ ہی ہوگا لیکن اگر پتا ہے تو دوبارہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت یا مسئلہ نہیں جی منیر قریشی بھائی جی جناب